الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجری من تحت الانہار اکلوہا دائم تلک الحار اقلوح دا ام وضول النار والذین آتیناہم الكتاب یفرحون بما انزل یفر ومن الاحزاب من ينکر الحضاب ربازہ قلع امر تو آبد اللہ الیہ ادعو و الیہ مآب کدال انزلنا حکما عربیہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ صدق اللہ العظیم گزشتہ سبق میں بات ہو رہی تھی کہ جو کافر لوگ ہوتے ہیں یا فاسق فاجر ان کے جو گندے اعمال ہیں وہ ان کے سامنے مزین ہو کے پیش ہوتے ہیں اور پھر وہ انہی اعمال کے اوپر مطمئن ہوتے ہیں پھر اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو جو فاسق فاجر ہے تو مسلمان لیکن ایک گندی عادت اس کو پڑ چکی ہے اور وہ اپنے دل کی سیاہی کی وجہ سے اس گندے کام پر مطمئن ہے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو پھر اس گناہ کے اوپر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی توبہ کی توفیق انسان کو اس گناہ پر ہی ہو اس بات پر ہی ہوتی ہے نا جس کو وہ گناہ تو سمجھے پہلے سب سے پہلی بات تو یہ ہے جیسے بندے کا آپس میں بات چیت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی اپنی غلطی تو مانو جب یہ شخص اپنی غلطی کو غلطی سمجھے گا اپنے گناہ کو گناہ سمجھے گا پھر اس کے بعد توبہ کی طرف آئے گا اب اس وقت دوستو معاشرے کے اندر بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جس کو لوگ ایک گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں اور اس پر وہ مطمئن ہیں مثلا عام ماحول میں بے پردگی ہے اس کو باقاعدہ ایک اچھا خاندان سمجھا جاتا ہے کہ اپنی بیوی بچوں کو بغیر پردے کے ادھر دوسرے کے گھر لے گیا اور اس کے یوں یہ اچھی بات اب اس یہ جب بندہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا توبہ کیسے کرے گا یہی بات داڑھی منڈوانے کے متعلق بات ہے کہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو بس ایسی سنت ہی ہے نا جی جیسے کوئی اور سنت پڑھی ہے تو کوئی نہیں پڑھی ہے تو کیا داڑھی سنت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے اوپر داڑھی ہے رہی بات حکم کے لحاظ سے تو یہ واجب ہے فرض ہے ورنہ گناہگار ہو جائے گا وہ شخص اسی طریقے سے ماحول کے اندر سودی لین دین جو ہے اس کو بھی لوگ سودی وہ مکہ والا سود نہیں ہے جی یہ دوسرا سود ہے یہ فلاں ہے اب وہ جب سود کو سود ہی نہیں سمجھے گا تو اس پر وہ گناہ سے اس گناہ سے توبہ کیسے کرے گا وہ تو اس کا دل مطمئن ہے کہ میں جو لین دین کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے اور بڑے اچھے ماشاءاللہ محترم ساتھی اور دین سمجھنے والے لوگ کہ جب بندہ گہرائی میں جا کے بات کرتا ہے تو گاڑی لگ گئی ایکسیڈنٹ ہو گیا بڑی بڑی پریشانی کی بات ہے تو آگے سے وہ کہتے ہیں نہیں خیر کوئی بات نہیں ہم نے اس کو انشورس کرایا ہوا ہے تو غلط بات ہے وہ سودی ہے تو ان چیزوں سے انسان کو بچنا ہے لیکن وہ تب بچے گا جب وہ ان چیزوں کو گناہ سمجھے گا بھائی سود گناہ ہے فلاں گناہ ہے جو حدیث ہے <clears throat> جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مشہور حدیث ہے کہ الغیبت و اشد و بن الزنا امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا اور صحیح حدیث ہے اپنے راویوں کے اعتبار سے کمزور نہیں ہے الغیبت و اشد و من ذنا کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے حالانکہ زنا تو بہت بڑا گناہ ہے اس سے تو بعض حادث میں آتا ہے ایمان انسان کے اندر سے نکل جاتا ہے جب اس گناہ میں جاتا ہے انسان اچھا پھر اس پر تو کوڑے ہیں سزا ہے سنساری ہے وغیرہ بہت بڑا اس کے اوپر تو حدیث میں فرمایا کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے یہ کیا مطلب ہے اس کا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایمان والا شخص زنا کو گناہ سمجھتا ہے لیکن غیبت کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں بس اپنے ماحول کا ایک حصہ بنایا ہوا ہے اپنی تہذیب کا ایک مستقل باب ہے یہ کہ بس اس کی بات اس کی بات پتہ چلی تو اچھا آپ کو آج نئی چیز پتہ چلی ہے وہ فلانا ساتھی ہمارے دفتر والا اس کا یہ ہو گیا آج یہ ہو گیا بے مقصد بات ہے تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو ہم گناہ سمجھیں گے تو پھر اس کے بعد توبہ کی توفیق ہوگی نا جب ان چیزوں کو مثلا جھوٹ بولنا اس کو بھی ایک اپنی گویا کہ صلاحیت سمجھا جا رہا ہے اور اس کو باقاعدہ تاجر لوگ اپنے اس سیل مین کو انعام دیتے ہیں جس نے آج صحیح جھوٹ بول کے چیز کو مہنگا بیچا ہے اس کو باقاعدہ کمیشن ملتا ہے انعام ملتا ہے اس کو کہ آپ نے آج صحیح کام کیا ہے تو مسئلہ یہ ہے اللہ ماشاء اللہ بعض لوگ نیک بھی ہیں ایسا نہیں کام کرتے وہ ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں میں ایسا نہیں کرتا ہوں تو بات یہ ہے کہ جو بھی ماحول کے اندر یہ گناہ رواج پا چکے ہیں نا توبہ کی توفیق تب ہوگی جب ان گناہ کو گناہ سمجھا جائے گا اور یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ایک گناہ کو انسان کر رہا ہے اور اس کو پھر گناہ سمجھ رہا ہے مطلب یہ کہ وہ آدھا سرات مستقیم پر آ چکا ہے کہ جب اس نے اپنے ایک کمزوری کو وہ گناہ سمجھ رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اب اللہ پاک اس کو ضرور بضرور توبہ کی توفیق عطا کریں گے اور اس گناہ سے وہ بچ جائے گا تو پہلا جو سبق ہے وہ تو سیکھنا ضروری ہے کہ انسان گناہ کو گناہ سمجھے تو جب جو کافر اور فاسق فاجر لوگ ہیں اس کے بارے میں قرآن مجید نے بل زین کفر و مکرہم ان کے سامنے ان کے عمال مزین ہو کے پیش ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر مطمئن ہوتے ہیں کہ یہ ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں پھر اس سے گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو جاتا ہے اور توبہ کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے آگے فرمایا کہ جب پہلے تو یہ کہ اس کے سامنے امال بد مزین ہو کے آتے ہیں وہ سدو پھر یہ سیدھے راستے سے روک دیے جاتے ہیں جو توفیق نیکی کی سلب ہوتی ہے اور نیکی کی توفیق انسان سے چلی جاتی ہے اس کا وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے کوئی گناہ ایسا ہوا بھائی کہ جس سے اللہ ناراض ہو گیا اس سے اور پھر وہ اب دوسرے اور نیک کاموں سے بھی اس کو دھکا لگا دیا آپ دیکھیں نا مشہور بات قرآن مجید نے چودھویں پارے میں بیان کی ہے کہ شیطان نے جب بات نہیں مانی اور ایک بات نہیں مانی حالانکہ وہ تو بہت بڑا نیک آدمی تھا ہر جگہ سجدے بھی کرتا تھا سبق بھی پڑھتا تھا اللہ کو بھی پہچانتا تھا ساری خوبیاں اس میں تھیں بس ایک بات اللہ پاک نے جب حکم دیا کہ آپ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے سامنے تو کہتا ہے خلقت من تین خلقتنی من نار خلق من تین آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اللہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا میں اچھا ہوں مٹی بری ہے تو میں مٹی کے سامنے سجدہ نہیں کرتا ہوں ایک بات کا انکار کیا نا اللہ کی ایک بات کو نہیں مانا چودویں پارے پہلے میں قرآن مجید نے ذکر کیا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا تم مردود ہو یہاں سے نکل جاؤ تم نے ہماری بات کیوں نہیں مانی تو اسلام تو بات ماننے کا نام ہے نا آپ اس حکمت میں کیوں پڑ گئے الجھا کہ وہ اپنی عقل میں سمجھنے لگ گیا کہ آگ اچھی چیز ہے اور مٹی بری چیز ہے حالانکہ اس کی یہ یہ جملہ بھی اس کا غلط تھا کہ آگ اچھی چیز ہے اور مٹی بری چیز ہے مٹی تو مرکز اشیاء ہے آگ تو مرکز ایشیا نہیں ہے آگ تو مٹی کی ایک قسم ہے مٹی کی ایک پیداوار ہے آگ باقی تمام کائنات کا نظام جو ہے تمام نظام اس کی ماں مٹی ہے بھلے انسان ہے یا اس کی خوراک ہے یا اس کا سونا ہے یا اس کے کپڑے ہیں یا اس کا تیل ہے یا اس کا لوہ ہے جو چیز بھی ہے کائنات میں اس کی ماں مٹی ہے شیطان کا یہ جملہ بھی غلط تھا کہ مٹی آج کمزور چیز ہے اور میں کمزور چیز کے سامنے سجدہ نہیں کرتا ہوں وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن اس نے اللہ کی بات کو نہیں مانا اور اس کی وجہ سے وہ مردود ہو گیا اس کو جنت سے پھینک دیا گیا نیچے چلے جاؤ اب یہاں ہمیں اپنے مطلب کے لحاظ سے نصیحت دینی ہے کہ جب انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتا ایک کو دوسری کو تیسری کو چوتھی کو ہم اگر اپنے اندر غور و فکر کریں تو اللہ بچائے اللہ حفاظت میں رکھے کہ ہم تو کہیں آدھے اسلام کو چھوڑ بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے آدھے پر عمل کر رہے ہوں ممکن ہے آدھے پر بھی عمل نہ کر رہے ہوں جب شیطان ایک بات کو نہیں مانتا وہ رامبے درگاہ کر دیا جاتا ہے ہمیشہ کے لیے اس کو کہا جاتا ہے رجیم تم مردود ہو ملعون ہو دنیا جب تک رہے گی تمہارے اوپر لانت ہوتی رہے گی ایک بات اس نے نہیں مانی ہے اور یہ مسلمان تو بہت ساری باتیں نہیں مان رہا مسلمان بھی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا بھی ہے اور بہت ساری باتیں جب اللہ اور اللہ کے رسول کی نہیں مان رہا تو پھر اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کو ہر اچھا کام ہر اچھا کام کرنے میں اس کی توفیق نہیں ہوتی توفیق سلب ہو جاتی کیونکہ توفیق اندر سے ہوتی ہے دل سے ہوتی ہے نا توفیق دل منور ہوگا نیکی کی طرف رجحان ہوگا اور دل میں جب اس طرح کے چیزیں بھر دی جائیں گی تو پھر نیکی کی توفیق سلب ہو جاتی ہے یہ یہ یہ نظام بدل گیا گیا گیا ہے ہے ہے زاویہ نظر اس کا معکوس ہو ٹوٹ جس طرح آپ مشہور بات مغلیہ خاندان کے بادشاہ کو جب انگریزوں نے آ کے پکڑے اور مختلف بڑی بات ہے وہ بیگمات کے آنسو اور فلاں فلاں یہ کتابیں آپ پڑھیں تو اس کو قتل کرنا چاہتے تھے جیسے ان کا طریقہ تھا انگریزوں کا قتل کرنا چاہتے تھے تو کسی خادم نے یہ کہا کہ قتل کی ضرورت نہیں ہے اس کو گندگی کے ڈھیر سے یوں گزار دو تو یہ مر جائے گا اس نے گندگی کبھی سونگی نہیں ہے کبھی گندے کوڑا کرکٹ کی ان جگہوں سے گزرا ہی نہیں ہے اور واقع تن جب اس کو ویسے یوں گزارا گیا تو وہ بے ہوش ہو گیا اور مارنا اسی کے برعکس ایک لکھ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اپنے ملفوظات میں کہ ایک شخص بیمار ہو گیا جو صفائی ستھرائی کرنے والا تھا جب بیمار ہو گیا اور ٹھیک نہ ہو علاج کرا کرا کے اس کے ہم جنس قوم کو بلایا گیا نا جو صفائی ستھرائی کرنے والے ہیں بھائی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہو رہا بڑے عرصے سے بیمار ہے تو اس نے کہا کہ یہ کچھ عرصے سے ادھر پڑا ہوا ہے اس کو اپنی اصل غذا نہیں ملی اس کو گندگی کے ڈھیر وغیرہ سے یوں گما پھرا دو یہ ٹھیک ہو جائے گا اور جہاں لوگوں کا اکثر پیشاب لٹرینوں کا نظام تو اب آیا اس وقت تو ایسے ہی تھا ایک جگہ پھینکتے تھے جب وہاں سے گزارا گزرا تو وہ بندہ ٹھیک ہو گیا کیونکہ وہ سارا نظام خراب ہو چکا ہے اب خراب نظام ہی اس کی شفا کا سبب بن رہا ہے یہاں پر جو ایمان والا ہے اس کا نظام درست کیسے ہوتا ہے جب یہ اسلامی ہدایات کے مطابق ہو پھر اس کو ہر اچھے کام کرنے کی توفیق ملے گی اس کے دل میں کام کرنے کی ہمت پیدا ہوگی ولوا آئے گا جذبہ پیدا ہوگا اس لیے کہ پیچھے سے اس کو مٹیریل ایسا مل رہا ہے کہ اس نے آگے وہی کام کرنا ہے اور جب یہ غلط کاریوں میں لگ جائے گا تو پھر یہ اس کے توفیق اس سے پھر سلب دل مردود ہو جائے نا دل سیاہی سے بھر گیا نا تو اس کو پھر نیک ہر نیک کام کرنے میں اس کو ہمت ہی نہیں ہوتی یہ اٹھ ویسے اب دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی نماز پڑھنے کی نا ہمت ہی نہیں ہوتی سارا دن بابا کھنڈی لے کے بازار پھرتا رہتا ہے ایک دفعہ میں اپارے گیا تو اتنے معذور بندہ مشکل سے ایک خادم بھی اس کے ساتھ ہے اور ایک لاٹھی بھی اس کے ساتھ ہے اور پسند کیا کرنے آیا ایک پیالی چائے پکانے والی پتیلی کہ چھوٹی سی ایک پتیلی چاہیے تو وہ پسند کر رہا ہے اور اتنا یعنی اس کام کے لیے ہمت ہے کہ مطلب کی پتیلی خریدنی چاہیے اور مسجد میں آنے کی یا نیکی کی کام کرنے کی توفیق سلب ہو گئی ہے اس لیے کہ وہ روح کو جو غذا چاہیے تھی وہ ملی نہیں دیکھو نا جی جو عمدہ صاف ستھرے فروٹ ہیں نا او پرندے ہیں ان کی غذا عمدہ صاف ستھرے فروٹ ہیں اور وہ خود سفر کر کے جا کے باغوں میں وہ اپنا مطلوبہ فروٹ وہ عمدہ قسم کے پرندے کھاتے ہیں ان کی غذا وہ ہے اللہ نے ان کے خمیرے سے بنایا اور جو گند چیز ہے آپ دیکھیں اگر کہیں اور مثال گاؤں میں نہیں ملتی تو یہ کوے اور چیل اسلام آباد کے کوڑا کرکٹوں میں ڈھیروں میں حالانکہ ساتھ آگے پیچھے باغ ہیں یہ ادھر نہیں جاتے ان کا نظام خراب ہو چکا ہے ان کو کوڑے کرکٹ میں سے گند کھانا ہے ان کی طبیعت ایسی ہے ان کو وہ ملا اور جس کی طبیعت اچھی ہے اس کو وہ ملا ہر کسی کو یہی بات دوستو ایک مسلمان کی ہے اور ایک فاسق فاجر ایک ایمان والے کی ایک اچھے بندے کی بات ہے اس کو اچھائی کی توفیق ملے گی کہ اندر اس کے نور ہے اور گناہ کی طرف جائے گا نیکی کی توفیق نہیں ملے گی اس لیے کہ اس کا دل پہ سیاہ ہو چکا ہے اللہ پاک کی سب سے بڑی عنایت اور فضل ہے اس شخص پر کہ جس کو اللہ توفیق نیکی کی عطا کرتا ہے یہ تبلیغی جماعت والے بعض بیان کرتے ہیں نا ہوتے تو ان کے الفاظ پکے پکائے وہی رٹے رٹائے ہیں لیکن جس ترتیب پر ہی ہوتے ہیں لیکن وہ جملہ بڑا اچھا کہ عصر کی نماز کے بعد ایک ساتھی کا بیان ہوگا وہ بیان کرنا شروع کرتا ہے نا جب بیان کرنا شروع کرتا ہے کہتا ہے دیکھو ماشاء اللہ ساتھیوں بہت اللہ کا فضل ہے شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے آج عصر کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا کی یہ جملہ تو بہت سادہ سا ہے دوستو لیکن واقع تن یہ جملہ بہت قیمتی ہے کیونکہ عصر کی نماز میں دن کے فرشتے بھی ہوتے ہیں اور رات کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں دن والے فرشتے حاضری لگا کے چلے گئے چھٹی ہو گئی ان کی رات والے فرشتوں نے ڈپٹی سنبھال لینی ہوتی ہے اثر کے ٹائم وہ پوری رات اب حاضری لگائیں گے مغرب میں بھی لگائیں گے عشاء میں بھی لگائیں گے اور پھر صبح کی بھی وہ حاضری پھر صبح میں دوسرے فرشتے آئیں گے تو واقع تھا یہ بہت اونچی بات ہے کہ اللہ نے نماز با جماعت کی توفیق عطا کی ہے جو بھی انسان کو نیکی کے اوپر توفیق ملتی ہے یہ واللہ اللہ کا اس کے اوپر بڑا فضل ہے اللہ کا اس کے اوپر راضی ہے اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہے جب تو وہ نیکی کی طرف آ رہا ہے تو اسی کو فرمایا کہ سب سے پہلے تو امال بد ان لوگوں کے سامنے مزین کر دیے جاتے ہیں کہ ان کو اپنے گندے کام انہیں اچھے لگتے ہیں اچھا اور کسی کو اچھا نہ لگے تو گندے کاموں میں مبتلا کیوں ہو وہ اچھے تو لگتے ہیں نا تبھی تو وہ ان گندے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں دوسری بات جب گندے کاموں کام ان کو اچھے لگے تو اگلا مرحلہ وہ ہے سلب توفیق کا یعنی توفیق اللہ نے سلب کر لی نیکی کی راضی نہیں ہوا اللہ ناراض ہو گیا سدون ان کو روک دیا جاتا ہے اب سرات مستقیم سے کہ جب تم نے دل کو پاک ہی نہیں رکھا اس راستے میں آنے کے لیے تو پاکی ضروری تھی نا ظاہری بھی اور باطنی بھی اب دیکھو نا جو شخص کافر مسلمان ہوتا ہے تو اس کو مستحب تو یہی ہے نا کہ اس کو پہلے نہلانے کا وہ بتایا جاتا ہے کیا بتاؤ اس کو غسل کے فرائض ہی نہ بتاؤ وہ تو ایک کافر ہے نا مسلمان ہونا چاہ رہا ہے اس کو پھر غسل کے فرائض ہم بتاتے ہیں کہ یہ غسل کے فرائض ہیں آپ احتیاطاً غسل کر لیں ہو سکتے اپنی زندگی میں صحیح غسل اس کا نہ ہوا ہو لیکن میں ایک افسوس کے ساتھ بات درد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے مسلمان موروسی مسلمانوں کو بھی غسل کے فرائض اور وضو کے فرائض نہیں آتے یہ چیزیں ضروری ہیں دوستو آپ کی جیب میں وہ چھوٹی کتاب ہونا چاہیے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے کن چیزوں سے صحیح ہوتا ہے غسل کے فرائض کیا ہیں نماز کے فرائض واجبات کیا ہیں کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے کن چیزوں سے نماز واجب رہ جاتا ہے سجدہ صاحب سے کام ہوتا ہے یہ چیزیں ضروری ہیں یہ تو ہر وقت آنی چاہیے تو بات یہ کر رہا ہوں سدو نے سبھی گناہ کر کر کے دل سیاح ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد سیدھے راستے پر آنے کی توفیق سلب کر دی جاتی ہے اللہ ناراض ہو جاتا ہے بس پھر جاؤ جدھر جاؤ پھر چھوڑ دیا جی بے لگام اس کو کر دیا جی۔ کہ اللہ نے اس اس کو کے لیے بنایا تھا کہ اللہ کی بغاوت کرے وہ سب نعمتیں اللہ کی کیسے اللہ ناراض ہو گیا اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے اور پھر اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں اللہ سمجھ نصیب فرمائے